ساری عبادت اللہ اطاعت کم ہے اور عبادت اور اطاعت کہ ایک چیز ہے اللہ کا حق ہے عبادت اور اطاعت ایک چیز ہے اور کس کا حق ہے کہ اللہ کا حق ہے ہاں کہ عبادت اور اطاعت ایک چیز ہے اور وہ اللہ کا حق ہے جس طرح اللہ کے غیر کی عبادت کی اطاعت نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کے غیر کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی یہ نہیں کہ جس نے حلال کہہ دیا حرام کو وہ حرام ہو گیا اور جس نے حلال حرام کہہ دیا حلال کو وہ حلال ہے کہ حلال اور حرام اللہ کی طرف سے متعین ہے ہاں۔ کہ اللہ کے غیر کی اطاعت اللہ کے غیر کی عبادت ہے جی ہاں، عبادت کو سمجھو عبادت کسے کہتے ہیں عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت تو پورے دین کا نام ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے نصرانی اسلام میں آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ہم پر الزام ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ انہوں نے اللہ کے غیر کو اللہ کے غیر کو اپنے احبار رحبان کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا تو یہ کہا ابن حاتم نے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ پر لانے سے پہلی اللہ کو رحمان کو محبود نہیں کرتے تھے پھر یہ کیوں کرتے اتخذ بار رحبان اور بندون اللہ تو آپ اے ابن حاتم یہ بتلاؤ کہ تمہارے رحبان تمہارے علماء شائخ حلال کو حرام اور حرام کو ہرتے تھے تو تم ان کے بعد بارے مانتے تھے ہم تو یہ بات کرتے تو آپ نے فرایا تب تو نہیں کی عبادت تب تو تم نہیں کی عبادت کرتے میرے محترم بزرگ مجھے یہ کرنا ہے کہ اور اطاعت چیز جو کا حق ہے جس طرح اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی مسلمان سے کہ اللہ کے غیر کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی اس لیے میرا محترم دوستو ہمیں نماز کو عبادت بنانا ہے سب سے پہلے کہ نماز پر ایک سب سے پہلی مشق نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی ہاں کہ مشق کیا مطلب ہے کہ محنت اپنی نماز کو علماء پر پیش کرو کہ عالم صاحب میرا رکو دیکھ لو میرا سجدہ دیکھ لو میرا قیام قاعدہ دیکھ لو میرا قوما جلسہ دیکھ لو کہ اپنے عمل کو علماء پر پیش کرو اہل ذکر کہ علماء سے پوچھو کہ اس طرح اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ تو نماز پر پہلی مشق یہ ہے کہ نماز کا ظاہر درست ہو دوسری مشق کرو نماز پر اللہ کے دھیان کی اور تیسری مشق یہ کرو میرے محترم دوستو کہ نماز سے اپنے مسائل کروانے پر آ جاؤ نماز سیل کو حل کروا لو کیسے ہوگا نماز پر جمع رہنا دیکھو اسباب کو مؤخر کرو اعمال مقدم اعمال کو اسباب پر مقدم کہ قدرت وعدوں کے ساتھ وعدے وعدے سمجھتے تھے کہ جو اللہ کی قدرت وعدہ کرنا چاہے حکموں کو وعدوں کے سے پورا اس لیے میرے دوست ہمیں نماز ہمیں سے مسائل کو حل کرانا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں کہ اپنی حاجتوں پر نمازوں کے لیے اٹھا رکھو میں حاج رکھو اس طرح میرے محترم دوستو ہمیں نماز سے مسائل حل کروانے آ جائیں یہ ہمیں اپنی طبیعتیں بدلنی ہوں گی دیکھو ہم نماز کی طرف جب آتے ہیں جب سارے اسباب سے مایوس اور تنگ ہو جاتے ہیں کہ اب تو کوئی سبب ہاتھ میں ہے نہیں بیمار کو ڈاکٹروں نے یہ جواب دے دیا ہے کہ اب تو نماز سے مسئلہ حل ہوگا نہیں دیکھو اعمال کو اسباب پر مقدم کرو ہم ترک اسباب کو نہیں کہتے کبھی نہیں کہ اسباب ترک کر دو نہیں ایسا یہ یہ, یہ دعوت نہیں ہے ہاں میرے دوستو اعمال کو اسباب پر مقدم کرنا یہ عین دعوت ہے اعمال کو اسباب پر مقدم کرنا یہ عین دعوت ہے یہ کوشش ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آوے تو عمل کو سبب پر مقدم کرو اور یہ دیکھو کہ اس حاجت نے کیا عمل کیا اس کیا عمل کیا ہے اور اس پریشانی میں کیا عمل کیا ہے ہاں، کہ اسباب بنے اور اگر عمل پر مقدم تو یقین تو اس چیز کا بنے مقدم کیا گیا ہے ہاں، کہ اسباب کے ساتھ اگر کوئی وعدہ نہیں ہے تحقیق کرو کہ سب نے کس موقع پر کیا کیا ہے کہ دعائیں اور ایک چیز تھوڑی ہے ایک بہت ذخیرہ ہمیں ملے کے خزانے فائدے اٹھانے لیے فاقا آ جائے کہ سورہ کہاں پڑھو ہاں، کیسا کہ نہیں چیزیں پڑھی جاوے گی اس میں فاقہ داخل ہو نہیں سکتا جس گھر میں عادل کرسی پڑھی جاوے کہ اس میں شیطان داخل ہو نہیں سکتا یقینی بات ہے لیے میرے محترم دوستوں ہمیں دعوت سے یقینی اسباب کو غیر یقینی اسباب پر مقدم کرنا ہے ایک صحابی وہ جا کر خوف تاری ہوا سارا جنگل جو ہے وہ جنات کا ٹھیک ہے وہاں انہوں نے آیت پڑھی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش اخیر تک آیت پڑھی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یہ ہے اصل یہاں تک یاد پڑی کہ اللہ کے رحمت ان کے قریب ہے جو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کریں لو کیونکہ یہ آج پڑی تو اس جنگل کے جنات نے ان صحابی کی بجائے اس کے کہ جنات کر دے کہ جنہ نے جانوروں سے صحابی کی حفاظت کی ساری رات پہلے ان پر کہ Inés نہ پہنچاوے اصل میں یقین بیوار کے اسباب اعمال کی کوئی تحقیق نہیں ہے شکل ہے حکم کوئی تحقیق نہیں ہے سمجھتے تھے کہ امت میں جہالت صرف لا علمی کی وجہ نہیں ہے کہ امت میں بے دینی وہ جہالت سے نہیں ہے بلکہ امت یقین کی خرابی کی وجہ سے کہ امت بابر علم ہو دین پر نہیں ہے کہ دین کی معلومات ہے اور دین نہیں ہے کہ دین زندگی میں یقین سے آئے گا اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں ہم سارے اعمال کو دعوت سے یقین میں لاویں اور دیکھو میں ایک بات عرض کروں کہ یقین میں بات اترے گی عمل سے یقین میں بات اترے گی عمل سے ہاں۔ بے شک ہمیں زبان سے دعوت دینی ہے دیکھو بہت اچھی بات علماء نے لکھی ہے مجھے درمیان میں یاد آ گئی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال من مسلم اس آیت میں علماء نے لکھا ہے ومن احسن قولا کا معنی لکھا ہے ومن احسن دینم ومن احسن قولا کا معنی ہے ومن احسن دینم ممن اسلم وجہ اللہ کہ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو طرف بلا رہا اس آیت بتا رہے صرف بھائی نہیں ہے ہاں کہ عمل ہے کہ اپنے کو کرتے ہوئے یہ سارے عمل کرو کہ دعوت ایک موجود کی تھی کہ عام یہ کرو من احسن قولا من من الى الله فلو ہے کہ اس تفسیر میں من احسن قولا دینا ہاں اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو رب رہا ہے اپنے اسلام قاہر کر رہا ہے اپنے اسلام کو اپنے اسلام کو ظاہر کر رہا ہے وقت نہیں میرے مسلمین وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں ہمیں سارے اعمال کو علم پر لانا ہے نماز کو بھی ذکر کو بھی تلاوت کو بھی تجارت کو بھی ہاں ساری عبادات کو بھی سارے معاملات کو بھی سارے معاشرے کو بھی سب کو علم پر لانا ہے کہ کسے کہتے ہیں علم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ معلومات کی کثرت کو علم کہتے ہیں نہیں اس بات کی تحقیق میں لگنے کو علم لگنا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا عمل کیا ہے اس عمل کے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنا یہ علم کا موضوع ہے یہ علم کا موضوع ہے علم کا تقاضا علم کا موضوع کثرت معلومات نہیں ہے بلکہ حر سماجت رحمۃ اللہ علیہ کہ علم کا کہ علم کا موضوع یہ ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے زیادہ جاننا زیادہ جانا مقصود نہیں ہے بلکہ اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا مجھ سے کس وقت کیا چاہ رہا ہے اس کا نام علم ہے اس کو علم میں لگنا کہتے ہیں علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اب مقابلہ اب مقابلہ اب, اب مقابلہ معلومات میں ہے دیکھو میرے دوست بزرگ کو یاد رکھیو معلومات کا تعلق تو دماغ سے ہے اور عمل کا تعلق سارے سے ہے عمل کا تعلق سارے آزاد سے اور معلومات کے معلومات کا تعلق صرف دماغ سے ہے اسی لیے ہمیں جس طرح کلمے کا یقین چاہیے یعنی دل والا کلمہ چاہیے جس طرح ہمیں نماز کا یقین چاہیے اس طرح میرے محترم دوستوں ہمیں علم کا بھی یقین چاہیے حدیث میں آیا ہے کہ علم کہ علم دو قسم کا ہے علم دو قسم کا العلم علمان علم في القلب فذاك علم نافع وعلم في اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم حدیث میں آتا ہے علم دو قسم کا ہے دل کا اور زبان کا دل کا اور زبان کا اس لیے اللہ سے علم نافع مانگا گیا ہے کہ دل کا علم تو علم نافع حدیث میں آتا ہے ہے علم علم علم علم علم فی القلب فضا کا کا کا نافع نافع کہ کہ کہ دل دل یہ یہ کلمے کا نفع کیا ہے کہ یہ کلمے کے تقاضے پورے ہوں نماز کا نفع کیا ہے کہ نماز سے کے ذریعے سارا دن زندگی میں آوے اللہ کی اتحاد پیدا ہو اور علم کا نفع یہ ہے کہ علم اتحاد پر ڈال دے اور اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو یوں کہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس علم کا سوال ہوگا اور یہ معلومات اس کے خلاف حجت بنے گی اس کے خلاف حجت بنے گی فی حدیث میں علم کو کہ دو قسم بیان کی علمان علم فی القلب فضا کا علم الناف علم فی اللسان فضا کا حجت اللہ علی ابن آدم ہاں کیونکہ قیامت میں علم کا بھی حساب ہوگا جس طرح مال کا حساب ہوگا مال کا حساب ہے کہ علم کا بھی حساب ہے کہ علم حاصل کر کے کیا کیا کیونکہ سوال تو عمل کا ہے ہاں۔ کہ علم حاصل کر کے کیا کیا اور مال کما کے کہاں خرچ کیا تو جس طرح ان سے ان کی کمائیوں کا مال کے بارے میں سوال ہے اس طرح عالموں سے کہ علم کے بارے میں سوال ہے کہ نہ جاننا تو ایک مصیبت ہے لیکن جانتے ہوئے عمل نہ ہونا بڑی مصیبت ہے ان کن لا تدری فطر کا مصیبت ان کن تدری فن مصیبت مصیبت کہ جاننا تو بڑی ہے کیونکہ جاننے والے سے اس کے عمل کا سوال ہوگا اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں ہم علم کی دعوت دیں اور اپنی ذات سے اس بات کی تحقیق میں لگیں کہ میرا رب مجھ سے کس وقت کیا چاہ رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ نصاب پورا کرنے والا عالم ہے ہاں انسان پورا ہو گیا وہ عالم ہو گیا جس کو سنت مل گئی وہ عالم ہو گیا نہیں کہ عالم وہ ہے جو چوبیس گھنٹے اس بات کی تحقیق میں لگا ہوا ہے کہ میرا رب مجھ سے کب کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کو عالم کہیں گے ہاں اس بات کی تحقیق میں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کہ فتوے کا علم فقہ کا علم حدیث کا علم ہاں کہ یہ بڑی بات ہے لیکن یہ سارے علوم ہوں اور حمن نہ ہو یہ کہیں کہ علم اس کے خلاف حجت بنے گا اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں ہم اللہ والے علم کی دعوت دیں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو پھر علم بھی دو قسم کا ہے فضائل کا علم اور مسائل کا علم اس کو بھی جاننا چاہیے سمجھنا چاہیے مجھے فضائل کے علم میں ایک بات عرض کرنی ہے فضائل کے علم میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد کے دو حلقے ہیں ایمان کا حلقہ اور تعلیم کا حلقہ کہ تعلیم کے حلقے سے فضائل کے حلقے سے کیا مقصود ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں دیکھو فضائل کی تعلیم کا فضائل تعلیم کا مقصد اور فضائل کی تعلیم کا طریقہ اور فضائل کی تعلیم کا کے ساتھ ایک محنت یہ تین باتیں فضائل کے ساتھ عرض کرنی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان فضائل کی تعلیم کا کیا مقصد ہے دیکھو یہ فضائل یہی اللہ کے وعدے ہیں یہی اللہ کے وعدے ہیں اللہ کے وعدوں کے تاثر کے بغیر اللہ کا کوئی حکم پورا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے وعدوں کے تاثر کے بغیر ہم اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے نہیں اٹھا سکتے کہ فضائل کی تعلیم سے پہلا مقصد پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو کیونکہ سارے فضائل اللہ کے وعدے ہیں جی ہاں فضائل کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ سارے فضائل اللہ کے وعدے ہیں اور جتنی احادیث میں عذاب کو اور نقمتوں کو بیان کیا گیا ہے ان سب کا مقصد اللہ کے عذاب کا خوف پیدا کرنا ہے کہ فضائل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں احتساب پیدا ہو کہ اللہ نے مجھے اس عمل پر کیا دینے کا وعدہ کیا ہے پھر اس عمل کو اس وعدے کے یقین کے ساتھ اس عمل کو اس وعدے کے دھیان اس کے استحبار کے ساتھ کرنا آ جائے ہمارا ہمارے اعمال الگ اور تعلیم الگ ہو رہی ہے فضائل کی تعلیم کا مقصد اعمال کو اعمال کو اللہ کے ان وعدوں کے یقین کے ساتھ کرنا آ جائے جو وعدے ان فضائل کے ساتھ اللہ نے کیے ہیں اصل یہ مقصد ہے رسمی طور پر کتاب کو پڑھ لینا نہیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے براہ راست تاثر لینے والے بن جائیں میں عرض کروں نا دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا وقود الناس وقود والحجارة کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے یہ آپ نے فرمایا تو ایک سٹھے ہوئے تھے عرض کیا رسول اللہ جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے دنیا کے پتھر ہوتے ہیں پتھر پتھر کا تصور اتنا کیا جاتا ہے جتنا ایک آدمی اٹھا سکے نے پتھر کا چٹانے کا ہاں میں جو مقدار طے کر رہا ہوں وہ مقدار اس لیے کر رہا ہوں کہ اسے پتھر کا ہے تو پتھر اسے کہتے ہیں جسے ایک آدمی اٹھا سکے کہ وعید کا تاثر کر رہا کہ رسول اللہ جہنم کے پتھر ایسے ہوتے ہوں گے جیسے دنیا کے پتھر آپ نے فرمایا نہیں جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے یہ کہیں کہ یہ صحابی سنتے ہی ایک دم سے بے ہوش ہو گئے گر پڑے آپ نے کسی پر ہاتھ رکھا ان کے سینے میں حرکت تھی فرمایا بڑے میاں لا الہ الا اللہ کہہ لو بڑے میاں نے کہا لا الہ الا اللہ آپ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی کہ بڑے میاں تمہیں جنت مبارک ہو اب سارے صحابہ دیکھ رہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں داخل ہو گیا اور اس کا تاثر دیکھ رہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بتلائی ہے کہ یہ بشارت صرف اسی کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ بشارت سب کے لیے ہے پھر آیت پڑی ذالک عید خاف مقامی مقامی وخاف عید کہ یہ درجہ جنت کا کس کے لیے یہ وعدے کس کے لیے کہ جو اللہ رب العزتوں سے ڈرتا ہو اور اللہ کے یہاں حاضری کا خوف رکھتا ہو لمن خاف مقامی وخاف وعید میرے محترم دوستو فضائل کی تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ جو وعدے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے کیے ہیں ہمارا عمل ان وعدوں کے تاثر کے ساتھ ہونے لگے جی ہاں اسی لیے حکم ہے یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ تنہائیوں میں فضائل کو دیکھو اب ہمارا حال کیا ہے اللہ مجھے معاف فرماوے عمل کے عمل کی طرف چل رہے ہیں لیکن اس عمل کے وعدوں کا کوئی استحدار نہیں ہے گھر والوں نے کہا بھائی مسجد جا رہا ہوں بازار سے سامان لیتے آنا اب یہ سامان سوچتا سوچتا جائے گا مسجد میں نماز ہی لے گا نماز کے بعد پھر اس کو سامان کا فکر ہے یہ مثال ہے کہ مسیح کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اسے اس کا استحبار نہیں ہے اس کا دھیان نہیں ہے کہ مجھے اللہ رب العزت اس وقت ہر ہر میرے قدم پر نیکیاں دے رہے ہیں گناہ معاف کر رہے درجہ بلند کر رہے اس کا استحدار نہیں ہے ہم صبح سے شام تک نہ معلوم کتنے ایسے اعمال کر کے گزر جاتے ہیں جن ہمارے پر اللہ کی طرف سے بڑی بڑی عطا ہیں اور ہماری طبیعت میں اس کی کوئی طلب اس لیے نہیں کہ کوئی استحدار عمل کا کوئی استحدار اس عمل پر اجر کا نہیں ہے اس لیے میرے محترم دوستوں فضائل کی تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے عمل میں احتساب پیدا ہو دوسری چیز فضائل کی تعلیم کا طریقہ کیا ہو دیکھو سب بات عرض کرتا ہوں فضائل کی تعلیم کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ تعلیم کرانے والا اس طرح مطمئن ہو جائے کہ ہاں سننے والوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا ہے سننے والوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا ہے صحابہ اکرام اتنا ہی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات اہم فرماتے تو اس بات کو آپ تین مرتبہ دوہرا دیتے خود خود آپ دہراتے اذا تکل میں عادها تین سلاسن بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات سماتے اس بات کو تین مرتبہ دہراتے دوہراتے یعقل ان روایت میں ہے صحابہ کیا فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیا کرتے تھے اس لیے صرف تعلیم کرانے والا ایک رواج کو پڑھا اس نے خود ہی پڑھنے والا کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں نے سنا نہیں ہے اس لیے یہ مناسب ہے کہ ایک حدیث کو ایک بار دو بار ضرورت پیش آوے تین بار پڑھ لیا جاوے اور پڑھنے کا انداز یوں کہیں کہ اس کے پڑھنے کا انداز تلقینی ہونا چاہیے ایک تو قرآد ہوتی ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تو سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تعلیم تعلیم قرآد میں بہت فرق ہے تعلیم سکھلانے کو کہتے ہیں تعلیم کہتے ہیں ہم اپنے مجمع کو اللہ کے وعدے سکھلا رہے ہیں سننے والوں میں عظمت دھیان توجہ تھے رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی اور حدیث کا نور مجاہدے سے آئے گا حدیث کا نور مجاہدے سے آئے گا ہم تعلیم میں تعلیم کا مجاہدہ لائیں کیا مجاہدہ ہے ٹیک نہ لگاویں آپ اس کی باتیں نہ ہوں سفید ہے کہ عمل کے مجاہدے سے اس عمل کا نور آئے گا اس طرح ہمارے اندر فضائل کے استحدار سے ہمیں اعمال میں ترقی ہوگی کیونکہ سارے اعمال کا مقصد اور ماحصل صرف وہ اللہ کا قرب ہے ہاں سارے اعمال کا مقصد اللہ کا قرب ہے اس لیے میرے مقصد دوستو ہمیں فضائل کی تعلیم کا طریقہ اس کا مقصد اور پھر فضائل کی تعلیم کے ساتھ محنت کیا محنت ہے کہ محنت یہ ہے کہ ہم گشتوں کے ذریعے سے امت کو تعلیم کے حلقوں پر جوڑیں گے ہاں، کہ گشت محنت ہے کہ تعلیمی گشت کے لیے کہ امت کو تعلیم پر جوڑنے کے لیے کہ اس طرح انشاءاللہ تو خود ہماری محنت وہ ہمارے اندر حدیث ہماری محنت یعنی ہمارا مجاہدہ یہ ہمارے اندر اس حدیث کا نور پیدا کرے گی جس سے عمل کی استعداد پیدا ہو جائے گی یہ ہے تعلیم کا طریقہ اور یہ ہے تعلیم کا مقصد اسی طرح میرے محترم دوستو ہمیں امت کو مسائل سیکھنے کی دعوت دینی ہے کہ امت دین سیکھے کہ علم کہاں سے لیں کہ علم لو علماء سے کہ علم لو علماء سے اور علماء کی عظمت دلوں میں پیدا کرو ہاں علماء کی عظمت دلوں میں پیدا کرو جو کہیں کہ دل میں علماء کی عظمت کا ہونا یہ علم کی عظمت کا ہونا ہے جس کے دل میں علم کی عظمت نہیں ہوگی علماء کی عظمت نہیں ہوگی اس لیے ہمیں مسائل کے مسائل علماء سے پوچھنے ہیں علماء کی صحبت کے علماء کی مجالس کے طالب بنو جی ہاں۔ کہ علماء کی مجلس اور دے کہ علماء کی عبادت کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو یہ تو سب کی ہدایت میں ہے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو کہ علماء سے پوچھو کہ مجھے تجارت کس طرح کرنی ہے مجھے زراعت کس طرح کرنی ہے مجھے ملازمت کس طرح کرنی ہے مجھے شادیاں کس طرح کرنی ہے سارے شعبوں میں دین دین کے سارے شعبوں میں لاؤ کہیں سے کہ علماء کی مجالس سے جی ہاں کہ علماء کے مجالس کے طالب بنو ورنہ میرے محترم دوستو اگر علم نہ ہوا تو یہ کہ اعمال کے اندر جہالت داخل ہو جائے گی اس لیے معاملات کو اخلاق کو معاشرے کو اس سب کو علم پر لاؤ کی تحقیق کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شادی میں کیا ہے آپ کا طریقہ کہ, کہ آپ آپ کا کا طریقہ طریقہ معاشرے میں کیا ہے معاملات میں کیا ہے کہ پھر یہ کہیں کہ ہمارے اندر پورا دین آئے گا اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں پورا دین آئے اور پھر یہ کہیں کہ اللہ کا ہر حکم پورا کرنا وہ اللہ کا دھیان پیدا کرے گا یہ اصل کہ علم و ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان سے کہ علم و ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان سے ہو جائے یہ علم و ذکر کا خلاصہ ہے تو یہ علم ذکر کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے اس لیے ذکر کرو اللہ کا دھیان جمع جمع کر اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے اصل ذکر کیا ہے کہ اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے سارے اعمال ساری عبادات سب سے اللہ کا دھیان ہی مقصود ہے کہ اللہ کا ذکر کہ اللہ کا ذکر اللہ کا دھیان سے کرو کہ اللہ کا کہ اللہ کے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اس لیے اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے کہ زبان کہ زبان کی حرکت کہ یہ تو زبان کا ذکر ہے کہ دھیان ہوتا ہے دل میں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور زبان حرکت میں ہو اس لیے میرے محترم دوستوں اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے ساری عبادات سے اللہ ساری عبادات اللہ کا ذکر ہے ذکر صرف تجوی تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ذاکر ہے ذاکر کون کہلایا اللہ کی اطاعت کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں ہم یعنی اپنی پوری زندگی کو ذکر بناویں کہ ذاکر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت پر ہو غافل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائے اس لیے ذکر صرف تصویر تک محدود نہیں ہے ہاں سے انکار نہیں ہے کہ بے شک اللہ کا نام لینا اللہ کا ذکر ہے لیکن اسی زبان کا عمل ہے کہ ہاتھوں کا ذکر پیروں کا ذکر شرمگاہ کا ذکر جی ہاں کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچا لیا کہ یہ اپنی شرمگاہ کو اتحاد پر لے آیا کہ اس نے اپنے کانوں کو غیبت سننے سے بچا لیا کہ اس کے کان ذاکر بن گئے کہ اس کے قرآن سے تلاوت سن رہا ہے کہ اس اس کا کا کان ذکر کر رہا ہے اس نے نام حرم سے نگاہ کو پھیر لیا کہ اس کی آنکھ اس نے اپنے آنکھ سے ذکر کیا ہے میرے محترم دوستو سارے اعضا کا حکم کے مطابق استعمال ہونا یہ اصل ذکر ہے اس لیے مسلمان کی پوری زندگی ذکر ہے ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے اس طرح ہمیں اس ذکر کی مشق اللہ کے دھیان سے ہوگی ہر ہر ہر عمل میں اللہ کا دھیان اصل ہے کہ وہ دھیان کرے گا اتنی بات نہیں ہے کہ صرف اللہ کا دھیان ہو کہ نہیں ذکر بھی ہو علم بھی ہو اور اخلاص بھی ہو ہر عمل میں تین چیزیں ہونی چاہیے علم ہو ذکر ہو اخلاص ہو کہ علم عمل کو کہ عمل کا عمل کو عمل کو قابل قبول بنائے گا طریقے پر لائے گا اور ذکر کہ اللہ کا قرب پیدا کرے گا اور اخلاص کہ اس عمل کو قبول کروا دے گا اس لیے میرے محترم دوستوں یاد رکھیو جو درجہ عمل میں اخلاص کا ہے وہی درجہ عمل میں علم کا ہے ہم بہت زور دیں اخلاص پر اور علم پر کوئی زور نہیں ہے ہاں کہ جس طرح جہاں عمل کرو اخلاص سے ایسا نہیں ہے عمل کیا عمل کیا عمل جس طرح بھی کرو اخلاص سے کرو نہیں میرے محترم دوستو بات یہ ہے کہ جس طرح عمل مردود ہو جائے گا اخلاص نہ ہونے سے اس طرح عمل مردود ہو جائے گا ہونے سے جو شرط عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کی ہے وہی شرط عمل کی قبولیت کے لیے علم کی ہے جی ہاں ورنہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم کر کے گزر جاتے ہیں بہت سے اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم کر کے گزر جاتے ہیں اور بظاہر ہم مخلص ہیں لیکن میں صاف کرتا ہوں کہ عمل صرف اخلاص سے قبول نہیں ہوگا جب تک وہ طریقے پر نہ ہو اس کی علماء نے مثال بیان کی آسان تھی کہ ایک آدمی ممنوع جو ایسے وقت میں نفلیں پڑھے جس وقت نفل پڑھنا ممنوع ہے یا ایسے وقت روزہ رکھے کہ جس وقت روزہ رکھنا ممنوع ہے لیکن اپنے عمل مخلص ہے کہ اس کے اخلاص میں دو رائے نہیں ہیں بے شک یہ مخلص ہے مگر اس کا عمل قبول نہیں ہے کیونکہ علم کے خلاف ہے کہ ایک آدمی اثر کی نماز کے بعد نفلیں پڑھے کیا پڑھے نفلیں بالکل کہیں چھپ کر اخلاص سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیونکہ ہاں یہ بے شک مخلص ہے مگر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے حالانکہ معاملہ معاملہ ہے کہ غیر کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ جو اپنوں کے ساتھ ہوگا کہ امت معاملات سے مجتمع ہو جائے گی اور میں اتنا بلکہ سے کرتا ہوں کہ امت دین میں داخل ہوگی معاملات اخلاق معاشرے کے دین سے اور امت جن چٹانوں میں دبی ہوئی ہے ذلت کی اور حالات کی ان چٹانوں سے نکل نہیں سکتی جب تک معاملات اخلاق معاشرے پر نہ آئے دیکھو میرے دوستوں بزرگوں صرف دین کا نام نہیں ہے دین نماز کا نام نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حقوق پڑوسیوں کے حقوق کو بھی پڑوسیوں کے حقوق کو بھی عبادت میں داخل کیا ہے امام خدا اللہ علیہ نے عبادت دس چیزوں کو گنوایا ہے جس میں سے ایک پڑوسی کے حقوق ہیں دس چیزیں عبادت گنوائی نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ذکر اور تلاوت دعوت کی محنت جی ہاں اس کو بھی اس کو بھی عبادت کہا ہے پڑوسیوں کے حقوق سنتوں کا اہتمام اس سب کو دس چیزوں کا عبادت قرار دیا ہے کہ ان دس چیزوں کا عبادت قرار دیا ہے اس لیے میرے محترم دوستو امت جن مسائل میں پھنسی ہوئی ہے ان میں سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ امت عبادت پر نہ آئے یعنی معاملات اور اخلاق اور معاشرے پر بھی نہ آئے اس وقت تک امت جن مسائل میں جن مسائل میں گری ہوئی ہے اس میں سے نکل نہیں سکتی دیکھو وہ تین آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے اور چٹان غار کے غار کو چٹان نے بند کر دیا ان کے لیے سوائے مر مر جانے کی کوئی راستہ نہیں تھا لیکن ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ ان تینوں کا قصہ مشہور ہے فضائی کتابوں میں موجود ہے ان تینوں نے ان تینوں کے اعمال میں ذکر کا روزے کا نماز کا تلاوت کا تسبیح کا کوئی عمل نہیں ہے ان تینوں پیش کیا اس وقت اس چٹان کو ہٹانے اور اس غار میں اس غار سے نکلنے اور, اور, اور جو ہے نجات پانے کا جو ذریعہ بنا وہ معاملات اخلاق اور معاشرہ صرف ان تین لائنوں کے عمل ایک نے معاشرے کی لائن کا عمل پیش کیا اے اللہ میں اپنی چچا کی لڑکی کو چاہتا تھا سب سے زیادہ اور میں اس سے محبت کرتا تھا کہ کیا کوئی کسی سے محبت کرے گا اور میں اس سے خلوت چاہتا تھا وہ تیار نہیں تھی یہاں تک کہ اس پر فاقہ آ گیا میں نے ایک سو بیس دینار اس بات پر دینا طے کر لیا کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کر لے وہ تو یہ ہو گئی کہ اے اللہ جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برا کے ارادے سے تو محض تیری وجہ سے میں نے برا کام نہیں کیا ایک سو بیس دینار اس کو دے دیا کہ ایک سو بیس بیس تو لے جا میں یہ کام نہیں کروں گا ہاں ایسا معاشرہ معاشرہ نہیں معاشرے میں احسان ٹھیک ہے احسان کیا معاشرے میں کہ معاشرے میں احسان کیا کہ زنا نہیں کیا اور جو ایک سو بیس دن تو اس کو دے دیے اے اللہ اگر میرا یہ عمل تو رضا کے لیے تھا تو تی چٹان ہٹا دے ہمیں نکال دے لیکن میرے بزرگ کو یاد رکھیو ہر شخص اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا جب تک اس امت میں اجتماعی دین نہ آ جائے اجتماعی دین اجتماعی طور پر اجتماعی دین سارا دین ساری امت میں دیکھو میں سابت کرتا ہوں کہ اس آدمی آپ نے کیا روایت میں ہے کہ چٹان سر کی مگر اتنا بھی راستہ نہیں بنا کہ ایک وہ آدمی جس کے عمل پر چٹان سر کی ہے وہ نکل سکے دین مجموعہ میں لانا ہے معاملات کا اخلاق معاشرے کا تین مجموعے میں لانا ہے ہاں مجموعہ تین کا تین کو مجموعہ کہتے ہیں چنانچہ دوسرے نے معاملات کا عمل پیش کیا اے اللہ میں نے مزدور کی مزدوری جو میرے پاس رہ گئی تھی اسے جتنی آمدنی ہوئی اس مزدور کی غیبت میں میں نے ساری کی ساری آمدنی اس کو دے دی کہ جا یہ سارا حق تیرا ہے اس نے معاملات میں احسان کیا اور تیسرے نے والدین کو ساری رات ان کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا کہ اتنا ہی نہیں کہ والدین کو دودھ پلانا ہے کہ نہیں احسان کہ اپنے والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں دینا کہ میرے بچے میری ٹانگوں میں بڑے بلک رہے تھے رو رہے تھے مگر مجھے میں نے صرف رضا کے لیے اپنے والدین سے پہلے بچوں کو بھی دودھ پلانا آج تو اللہ معاف فرماوے حیوانیت کی حیوانیت کی ایسی صفت پیدا ہو گئی کہ جس طرح جانور جانور بڑا ہوتے ہی ماں باپ کو بھول جاتا ہے نا کہ وہ حال امت کا ہو گیا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ماں کون ہے اور اس کا باپ کون ہے کہ ساری رات دودھ کے پیارے لے کے کھڑا رہا میرے بچے کہ میرے بچے میرے ٹھانگوں میں میرے پیروں میں بلک رہے تھے رو رہے تھے یہ تو داغوں نے آئندہ قدم ہی اور میں نے میں نے محض سے رضا کے لیے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دیا اے اللہ اگر میں عمل تری رضا کے لیے تھا تو تو چٹان ہٹا دے ہمیں نکال دے ان تینوں کے عمل کے پیش ہونے کے بعد چٹان اتنی سر کی کہ یہ تینوں ایک ایک کر کے اس میں سے نکل آئے یہ عرض کرنا تھا مجھے میرے دوست بزرگوں ہم معاملات اخلاق معاشرے کے اعتبار سے یعنی بہت دور نکل چکے صرف دین کو عبادات تک محدود کر دیا ہے فرائض تک تلاوت تک ذکر تک نہیں بلکہ دین کے دین تو اللہ رب العزت کے سو فیصد احکامات کا نام ہے اس لیے میرے محترم دوست وہ اپنے آپ کو پابند بناویں معاملات میں بھی یہ کیسے پابند کہ اگر معاملات میں میرے خلاف فیصلہ ہوگا تو مجھے منظور ہے کیونکہ دیکھو غیروں کے اسلام میں آنے کا راستہ نہیں کھلے گا جب تک جب تک مسلمان کا معاشرہ معاملات اخلاق درست نہ ہو کہ غیر غیر اسلام میں عبادات کے راستے سے نہیں آئیں گے معاملات اخلاق معاشرے کے راستے سے آئیں گے ہاں۔ کیوں کہ یہ تین لائنیں ایسی ہیں جس کی درستگی کا ہر ایک محتاج ہے ہر ایک معاملہ صاف چاہے گا ہر ایک معاشرہ اچھا چاہے گا ہر ایک اخلاق ہر ایک اخلاق اچھے چاہتا ہے جی ہاں یہ اجتماعی چیزیں ہیں تین ساری ام ساری انسانیت میں اس کی محتاج ہے معاملات اخلاق اور معاشرہ تو ہاں، معاملہ اپنوں کے خلاف ہو جائے گا نا تو یہ کہیں کہ غیروں میں اسلام کی وقت بیٹھ جائے گی ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں نکلے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو یہودی یہودی ایک ہے جو حضرت علی رضی اللہ کی زرا بازار میں بیچ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زرا دیکھ کر پہچان لی فرمایا یہودی سے کہ زرا میری ہے یہودی نے کہا کہ نہیں ذرا میری ہے میں بیچ رہا ہوں چنانچہ مقدمہ گئے قاضی کے یہاں قاضی شرابیل شرابیل قاضی کون قاضی کہ قاضی اس کو قاضی کس نے بنایا تھا کہ اس کو قاضی بنایا حمیر المنی نے مجھے آج کرنا ہے یہ کہ حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہیں کہ قاضی نے فیصلہ کہ قاضی فیصل ہے قاضی فیصلہ کرے گا قاضی کو قاضی کو قاضی کس نے بنایا کہ قاضی کو قاضی بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اس یہودی کے ساتھ عدالت میں پہنچے شرح حبیر ابن وہ اپنی اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اکرام کیا امین آپ یہاں تشریف رکھیے فرمائیے کیا حکم ہے یہودی سمجھ گیا کہ یہاں تیرے تو تیرے تو خلاف ہی فیصلہ ہوگا قاضی بھی ان کا جب ان کا اتنا اکرام کر رہا کہ قاضی تو نیچے بیٹھا ہوا ہے اور جن کا خلاف جھگڑا ہوا ہے انہیں اپنی کرسی پر بٹھا دیا اب کہاں تیرے معافی فیصلہ ہوگا لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور اپنے مقابل کے ساتھ بیٹھتا قاضی کے سامنے مگر ہمیں اس کا حکم ہے کہ تم ان کے لیے راستہ تنگ کرو ان کو چھوٹا بنا کر رکھو میں میرا اگر مد مقابل مسلمان ہوتا تو دیتا اس کے ساتھ مگر میں اس لیے یہاں بیٹھ گیا اور کہا قاضی سے فیصلہ کرو میرا دعویٰ ہے کہ یہ ذرا میری ہے قاضی نے کہا امیر امین آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ذرا آپ کی ہے کہا کہ میری کہ میری گواہی میرا بیٹا دے گا حسن کو گواہی دے گا حسن علی اللہ تعالی نے گواہی کہ نہیں جی ان کی گواہی تو معتبر نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے بیٹے ہیں ہاں۔ لو وہ آپ کے بیٹے ہیں ان کی گواہی معتبر نہیں ہے بیٹی کی گواہی باپ کا معتبر نہیں نے فرمایا قاضی سے کہ تجھے خبر نہیں کہ یہ میرا کہ کہ یہ حسن حسین کے سارے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ خبر نہیں اس بات کی کہ ہاں کیوں نہیں خبر معلوم ہے ہمیں لیکن آپ کی گواہی کہ اس کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی زیرہ تو میری ہے فیصلہ ہو گیا حضرت علی کے خلاف قاضی نے کہہ دیا کہ امین زیرا زیرہ آپ کو نہیں مل سکتی یہ دیکھو امین امین کا بنایا ہوا قاضی اور قاضی کا فیصلہ امین امین کے خلاف کہ زیرا آپ کو نہیں مل سکتی کہ اچھا بھائی نہیں مل سکتی ٹھیک ہے تو یہودی نے کہا کہ یہ جو, جو فیصلہ ہوا ہے نا یہ یہ فیصلے نبیوں کے فیصلے ہیں یہ فیصلے نبیوں کے فیصلے ہیں کہ جو نبی کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ جو نبی کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ واقعی نبیوں کے کے نبیوں مطابق فیصلے کرنے والے کے مطابق فیصلے کرنے والے کیونکہ وہ ہدایت کا ذریعہ بنیں گے <clears throat> یہودی نے فوراً کرنا پڑ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی واضح کے لائق نہیں کیونکہ یہ فیصلہ کہ یہ فیصلہ نبیوں کے فیصلے کے مطابق ہے فوراً یہودی اسلام اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے کہا کہ اے امین امینی یہ زرا آپ ہی کی ہے اور یہ زرا تو آپ کے اونٹ سے گر گئی تھی جنگ کے موقع پر میں نے اٹھا لی تھی آپ سچ کہہ رہے ہیں زرا آپ کی ہے علی اللہ ہمارا کہ جب تم اسلام لے آئے ہو تو یہ زرا تمہیں ہدیہ ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ لو یہ گھوڑا بھی تمہیں ہدیہ ہے اور اس کو سات سو درہم دیے کتنے سات سو درہم روایت میں ہے کہ پھر یہ علی رضی اللہ کے ساتھ ہی رہا تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے جو ہے جنگ میں اس نے جان دی دیکھو یہ تھے معاملات آج یہ معاملات مدنے سے ختم ہو گئے میرے بزرگ دوستو عزیزو بات یہ ہے کہ عبادات کا معاملات کا اخلاق کا معاشرے کا سارا دین جو وجود میں آئے گا وہ پورے دین کی دعوت سے وجود میں آئے گا دین نکل جائے دعوت نکل جائے گی مطلب سے دین نکل جائے گا یہ بات تو حق ہے دیکھو ہمیں اس بات کا ایک ایک کام کرنے والے کو اس کا یقین ہونا چاہیے دل میں کہ یہ امت دعوت کے بغیر نہ یہ خسارے سے نکل سکتی ہے نہ امت میں دعوت کے بغیر دین آ سکتا ہے اس کا یقین اس پر بصیرت ایک ایک کام کرنے والے کو ہونی چاہیے اس لیے کہ اس اس, اس یقین بصیرت کے بغیر اس کام پر استقامت نہیں ہو سکتی اس کام پر استقامت نہیں ہو سکتی اس یقین کے بغیر کہ دعوت دعوت یقین کے ساتھ اور دعوت پابندیوں کے ساتھ ہاں کوئی رسم نہیں ہے گشت کوئی رسم نہیں ہے تعلیم کوئی رسم نہیں ہے ملاقاتیں کہ اعمال دعوت تو اعمال نبوت ہیں یہ اپنے اندر نبوت والی قوتیں اور طاقتیں اور وعدے جی اور تاثرات لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میرے بزرگ دوستوں یہ بات حق ہے کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا نبی گئے دعوت گئی دین گیا یہ بات بالکل حق ہے جب تک دعوت کا وجود رہے گا دین رہے گا دعوت نکل جائے گی دین نکل جائے گا کیونکہ داعی کی دائی کی صفت ہے یہ کہ ایک طرف اتنا ذاتی تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہو اور دوسری طرف اس تعلق کی قوت اور اس تعلق کی جازویت سے یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اللہ سے مدد لے رہا ہو دائی کا تعلق داڑی کا تعلق اللہ کی ذات سے اللہ کے مخلوق سے برابر کا رہتا ہے اگر اس نے اگر اس نے اپنے اللہ رب العزت سے اپنی ذات کے تعلق کو بڑھا کر اللہ کی مخلوق سے تعلق ختم کر دیا میری بات کو اچھی طرح سمجھیے دوستو اگر اس نے اپنے افراد اعمال کی وجہ سے اور اپنی شخصی زندگی کی وجہ سے اجتماعیت کو چھوڑ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اجتماعیت میں سے دین نکل جائے گا اور دین ہی نہیں نکل جائے گا بلکہ اجتماعیت میں سے اجتماعیت میں اتنی بے دینی آ جائے گی کہ یہ بے دینی اس فرد کو بھی نہیں چھوڑے گی جی اس خیال میں ہے کہ میں تو اپنا عمل کر ہی رہا ہوں دیکھو جب ماحول بگڑتا ہے جب ماحول بگڑتا ہے تو افراد کوئی متاثر کرتا ہے میرا جی دوست بزرگوں یہ بات مجھے اچھی طرح واضح کرنی ہے کہ دعوت کے چھوٹ جانے سے بے دینی اور دلالت اور گمراہی کس طرح آتی ہے اور دعوت کے آتے ہی گمراہی اور دلالت کس طرح ختم ہوتی ہے ہم کام کو سمجھ سمجھ کر کریں اس پر یقین ہونا چاہیے اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہاں وجود دعوت کے وجود سے دین کا وجود ہے دیکھو قاضی ثنا اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کے مفسر ہیں بہت معروف تفسیر ہے تفسیر مظہری قاضی صاحب نے اس میں یعنی بہت تفصیل سے بیان فرمایا اس کو موسا علیہ السلام کے قصے میں موسا علیہ السلام کے قصے میں جب موسا علیہ السلام کتاب لینے کے لیے تنہا عبادت کرتے رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جلدی سے جلدی کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور قوم کو پیچھے چھوڑ دیا قوم کو ساتھ نہیں لیا جو منتخب کیے تھے ستر وہ پیچھے رہ گئے علیہ السلام اللہ کے شوق میں ملاقات کے شوق میں جلدی سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ماں جلا کا ان قونی کا یا موسا یہ میں پوری یعنی قاری صاحب کے پورا عرض کرتا ہوں دیکھو کوئی مبالغہ یا کوئی استدار غلط نہیں ہے کام کی اہمیت بتانی ہے اسے ماں ہاجرہ کا ان قومی کا یا موسا کہ موسا تم نے تمہاری قوم کے بارے میں کس چیز نے جلدی میں ڈال دیا تو موسا علیہ السلام نے عرض کیا تو رب رب لی تربا کہ نا میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی سے آ گیا ہوں جلدی شوق اللہ سے ملنے کا قوم کو چھوڑ دیا پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم کہاں ہے کہ پیچھے ہیں پیچھے آ رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا فعنا کد فتنا کوما کا نمباد کا یہاں خالصہ نے لکھا ہے کہ فعنا قد فتنا میں فاس ربیت کا ہے مجھے یہ عرض کرنا ہے اس کو علماء سمجھتے ہیں کہ فاس ربیت کا کیا ہوتا ہے یہ فاس ربیت کا ہے یہاں قائشہ بھی لکھا ہے کہ یہاں فاس ربیت کا ہے کہ کیا سبب ہوا قوم گمراہی کا کہ قوم کی گمراہی کا سبب یہ ہوا کہ قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ادھر سامری نے بچڑا بنایا سامری نے بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر کہا علاقوں میں کہ لو یہ یہ بچڑا جو ہے نا یہ ہے معبود ہمارا اور موسا علیہ السلام نوز کہ یہ بچڑا یہ ہے معبود کرو اس کی عبادت کہ کوئی شکل تو ہونی چاہیے نا شکل والوں کو شکل شکل شکل چاہ رہی ہوتی ہے یہ ساری شکلوں کے خلاف اس لیے دعوت ہے تاکہ ہم کسی شکل کے پابند نہ ہو جائیں وہ دعوت چھوٹ گئی ہاں کہ سامری نے بچڑا بنا کر کہا کہ حکم الہ موسا فنسیا کہ فنسیا کے علماء نے دو تصویریں کی ہیں کہ سامری بھول گیا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے اور میں لکھا ہے کہ نہیں کہ سامری نے یہ کہا کہ موسلام تو جا کر بھول گئے ہیں اب چلو یہ معبود بنا لو اس کی عبادت کرو جی ہارون علیہ السلام نے کوشش کی لیکن قوم نے کہا لن نبرح علیہ عاکفینا حتی یرجع علینا موسیٰ یہ مجھے حض کرنا ہے بات کہ دعوت گئی دین گیا پھر دعوت آئی دین آ گیا ہاں، کہ قوم نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک بچڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے تو یہاں قاری صاحب نے لکھا ہے کہ دہائی کا تعلق تنہائیوں میں اللہ کی ذات سے اور اجتماعیت میں اللہ کی مخلوق سے اللہ کے بندوں سے برابر کا رہنا چاہیے تاکہ یہ اپنے اپنے اللہ کے تعلق کی قوت سے اللہ کے مخلوق کو اللہ کی طرف کھینچے اور تبلیغ کے ذریعے اللہ کے پیغامات ان تک پہنچاوے یہ ہے دعوت اور تبلیغ تو یہ بات حق ہے میرے محترم دوستوں کہ دعوت نکل جائے گی دین نکل جائے گا ٹھیک ہے دیکھو دعوت کا خاصہ ہے یقین پیدا کرنا دعوت کا خاصہ ہے ماحول کو بدلنا کہ یہ دعوت آ جائے گی کہ یقین بدلیں گے ماحول بدلے گا صحابہ کے واقعات میں دعوت نکالو حیات الصاحبہ حضرت نے ایسی مرتب کر دی ہے کہ کوئی چیز کام کرنے والوں کے لیے چھوڑی نہیں جس کو حیات الصابہ کے اندر جمع نہ کر دیا ہو کوئی چیز نہیں چھوڑی کیا مشورہ کیا دعوت کیا عبادت کیا ذکر کیا تلاوت ہاں سارے اصول ساری ترتیب محنت ساری مسجد کی آبادی سب کچھ ساری باتوں کا احاطہ کیسے کیا جائے وقتی قلت ہے اور بات بات بات لمبی نہیں کر جی ہاں حیات الصحابہ بہت بہت بڑی رہبر ہے ہمارے لیے اس لیے میرے مختلف دوست بزرگوں ہم کام کو سمجھ سمجھ کر کریں ہمیں دعوت میں اتنا یقین اور بصیرت ہو اور دعوت کی کہیں کہ صحابہ کے واقعات سے دعوت کی گہرائی میں اترو دعوت کی گہرائی میں اترو کہ صحابہ کرام کا دعوت کے بارے میں کیا مزاج تھا وہ تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں اندر ایک بے چینی کا نام ہے دعوت کہ دائی کی کیا صفت ہے کہ دائی کی صفت یہ ہے کہ دین کا نقصان ہو اور میں زندہ رہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ دائی کی صفت ہے جی ہاں اس لیے تقریر کا مطلب نہیں ہے دعوت کہ دعوت ایک بے چینی کا نام ہے ایون قص الدین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام میں دعوت دینے والے بیان کرنے والے دعوت سے بات بنی کہ دعوت سے یہ بات بنی کہ اپنے اندر دین کے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی پیدا ہوئی ہاں یہ اصل چیز ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے جذبے پر ان کی صفت پر سارے مرتدین کو اسلام کی طرح واپس اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو زکوٰۃ دینے پر اور رسی صرف اگر کوئی روکے گا یہ نہیں کہ زکات نہ دے کہ اگر زکوٰۃ کی رسی بھی روکی گئی تو اب اگر اس کے لیے قتال کریں گے یہ ہے دعوت جس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے اس لیے میرے مسلم دوستوں یہ دعوت کا اصول سمجھ لو کہ دعوت دائی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے ہاں ہم محنت کرتے ہیں دوسروں کے لیے اور دوسروں کا نہ ماننے پر کام چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے تو گشت کر لیا ہم نے تعلیم کر لی اب لوگ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں نہیں دیکھو یاد رکھے یہ بات دعوت دائی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے علماء نے بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے ہاں۔ علیہم ام لم لا یؤمنون کہ دعوت بے فائدہ ان کے لیے جو ایمان نہیں لاویں گے لیکن دعوت دہائی کے لیے مفید ہے ہر حال میں ہاں اس سوا علیہم فرمایا علیہ کا نہیں فرمایا علیہم یہ نہیں فرمایا علیہ کا نہیں دعوت دہائی کے لیے ہر حال میں مفید ہے چاہے کوئی اس دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے کہ, کوئی اس کی دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے کی دعوت تو ہر حال میں مفید ہے کیونکہ میرے بزرگ قیامت میں وہ انبیاء علیہ السلام جن کی بات ان کی قوم میں سے ایک نے بھی نہیں مانی وہ بھی قیامت میں کامیاب ہیں پوری طرح اللہ رب العزت کے لیے اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے وہ سارے وعدے وہ سارا بدلہ وہ سارا درجہ جنت کا جو نبیوں کو ان کی محنت پر دیا جائے گا وہ ہے وہ اپنی محنت میں ناکام نہیں ہو گئے کیوں ان کی بات مانی نہیں گئی یہ میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت دائی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے ہاں،